حضرت اسما بنت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول میری ایک سوکن ہے اگر میں اس کے سامنے ایسے ظاہر کروں کہ یہ چیز مجھے میرے شوہر نے دی ہے حالانکہ دی نہ ہو تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا آپ نے فرمایا جو کوئی ایسے ظاہر کرے کہ یہ چیز میری ہے حالانکہ اسے نہ دی گئی ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مکر کے دو کپڑے پہنے ہو سننے ابو داود 1204 حدیث نمبر چار ہزار نو سو ستانوے